اور یاد رکھنا یاد رکھنا محمد عربی کا موجودہ اور یہ موجودہ قیامت تک رہے گا ہر زمانے میں محمد عربی کی خیرت رکھنے والا محمد عربی کے جذبات رکھنے والا حضرت محمد کی غلامی رکھنے والا ایک نہ ایک فرد موجود رہے گا جو کسی سے نہیں ڈرے گا کسی سے نہیں گھبرائے گا حق اس کے ساتھ ہوگا وہ حق کے ساتھ ہوگا اسلام سمجھنا ہو اس کو دیکھ کے سمجھنا کسی کاپتے ہوئے چوہے کو دیکھ کے اسلام مت سمجھنا جو جان بچانا چاہتا ہو وہ اسلام جانتا ہے اس زمانے میں رب نے ملا محمد عمر کو پیدا کیا ملا عمر نے واشنگٹن سے علم حاصل نہیں کیا کیمبرج یونیورسٹی میں جا کے اس نے بت دلی نہیں سیکھی اس نے آکسفورڈ کی صنعت نہیں لی وہ چٹائی پہ بیٹھا اس نے الف پڑھی اس نے با تا تا پھر اقرا بسم ربک الذی خلق وہی سبق پڑھا جو غار ہیرا میں نبی نے جبرائیل سے سنا تھا پھر دار بنی اسم میں آ کے پڑھایا تھا ملا عمر نبی کا غار ہیرا والا سبق پڑھتا رہا صرف دین کی کتابیں پڑھتا رہا اسے انگریزی نہیں آتی تھی اسے دنیا دنیا کی سائنس نہیں آتی تھی وہ دنیا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا تھا کہ پیشاب ٹیسٹ کر کے بتا سکے کہ اس میں کتنے کیڑے ہیں کتنی شوگر ہے کتنی خرابی ہے لیکن اس نے پڑھ لیا قرآن کے رکو کتنے ہیں آئیتیں کتنی ہیں رب کہتا کیا ہے راسمان سے جبرائیل زمین پہ چھبیس ہزار مرتبہ اترا تھا یہ قرآن لے کے ملا عمر نے پورا قرآن کی گلیوں میں پہنچا نبی کی سیرت سورت کو دیکھا اس کے رنگ میں رگا رہا پھر صحابہ کے قدموں میں بیٹھا صحابہ کی سیرت صورت کو دیکھا اس کے رنگ میں لگا رہا اسے یورپ کی گندی ہوا نہیں لگی اسے انگریزوں کی کڑوی اسے کڑوی خوراک نہیں لگی اس کے منہ کو حرام پیسہ نہیں لگا ملا عمر جوان ہوا ایک عالم بن کے جوان ہوا اس کی رگوں میں شاوت نہیں دوڑتا کی رگوں میں بے حیائی نہیں تھی اس کی رگوں میں مال و دولت کی محبت نہیں تھی کہ دکانوں پہ جا کے کھڑا ہوتا بازاروں کے اندر جا کے بکتا اس کے اندر حرام کمانے کی کشش نہیں تھی کہ سود کھاتا رشوت لے کا ایک دفعہ نہیں دس دفعہ جلا دو نبی نے کہا مسلمان اپنے بھائی کو حوالے نہیں کرتا میں تو نبی کا غلام ہوں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں تمہارے میزائل سے نہیں کرتا میرا رب تم سے بڑا ہے میں نماز کے شروع میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا آزام کے شروع میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا پھر میں تمہیں سپر پاور کیوں مانوں تمہارے سامنے گردن کیوں جھکاؤں کہا ہم تمہیں فیس دیں گے